تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسو ہی کے لیے احانت کرنے والا عذاب ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے وصیت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے اور توڑنے پر جزا اور سزا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نکل جائے اسے وہ جہنم میں ڈال دیں گے جس میں ہمیشہ رہے گا ایسوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے یعنی یہ فرائض یعنی میراث کے احکام اور یہ مقدار جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور میت کے وارثوں کو ان کی قرابت کی نزدیکی اور ان کی حاجت کے مطابق جتنا حصہ جسے دلوایا ہے یہ سب اللہ کی حدود ہیں تم ان حدود کو نہ توڑو نہ اس سے آگے بڑھو جو شخص اللہ کے ان احکام کو مان لے کوئی حیلہ حوالہ کر کے کسی وارث کو کم و بیش دلوانے کی کوشش نہ کرے اللہ کا حکم اور اللہ کا فریضہ جوں کا تو بجا لائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ہمیشگی والی جاری پانی والی نہروں کی جنت میں داخل کریں گے یہ کامیاب نصیب وار اور مقصد کو پہنچنے والا اور مراد کو پانے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بدل دے کسی وارث کے ورثے کو کم و بیش کر دے اللہ کے رضا کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اللہ کے حکم کو رد کر دے اور اللہ کے خلاف عمل کرے گویا اللہ کی تقسیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور اس کے حکم کو عدل نہیں سمجھتا تو ایسا شخص ہمیشگی والے رسوائی اور احانت والے دردناک اور حیبت ناک جہنم کے عذابوں میں مبتلا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ستر سال تک نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے پھر وصیت کے وقت ظلم و ستم کرتا ہے اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے اور ایک شخص برائی کا عمل ستر سال تک کرتا رہتا ہے پھر اپنی وصیت میں عدل و انصاف کرتا ہے خاتمہ اس کا بہتر ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس حدیث کے راوی ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھو دل کا حدود اللہ سے عذاب المحین تک سر نبی داود کے باب الادرار فی الوصیہ میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ساٹھ سال تک لگے رہتے ہیں پھر موت کے وقت وصیت میں ضرر و نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے پھر ابو رضی اللہ عنہ نے ممبادی وسیطین سے آخر آیت تک پڑھی ترمیدی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے امام ترمیدی اسے حسن غریب کہتے ہیں مستد احمد میں یہ حدیث تمام و کمال کے ساتھ موجود ہے